الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين پچھلی مجلسوں میں شریک احکام کے سے احکام احکام یعنی وہ جن کا بندے کو مقل کیا گیا ہے ان میں سے پانچ احکام کے بارے میں ہم نے بات شروع کی ہر بندہ اس بات کا مکلف ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کرے حلال کو حلال مانے حرام کو حرام اللہ کے حکموں کو تسلیم کرے اللہ کی منع کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ان کو غلط اور برا اور حرام مانے اور جن چیزوں کی کی گئی ہے انہیں خیر تسلیم کرے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے انہیں اپنے دین کے لیے والا تسلیم کرتے ہوئے اس کو چھوڑے تو یہ پانچ چیزیں سے دیکھی اب ان میں سے پہلی دو چیزیں تو ہو چکی ہیں تیسری چیز ہم شروع کر رہے ہیں جہاں تک کہ عوامل کا تعلق ہے کن چیزوں کو کرنا چاہیے تو ہم نے دیکھا کہ یہ اور مستحق یہ دو چیزیں اب دو چیزیں اور ہیں جو ممنوعات میں منع کی ایک کا منع سختی ہے اور دوسرا منع ناپسندیدگی کے اعتبار میں ہے جو چیز منع ہے اور سختی کے منع ہے اس کو محرم یا عوام یا محدود کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان صاف طور پہ حرام کہتے ہیں اس کو ممنوع بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ منع ہے حرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کرا دیا ہے اس کو محرم بھی کہا جاتا ہے ہمارے میں اس کو ناجائز دکھا جاتا ہے جائز نہیں محرم کیا ہے وہ چیز جس سے اللہ تعالی نے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تختی کے ساتھ منع کیا یعنی اس سے منع ایسا ہے کہ اس سے بچنا لازے اور وہ انسان اگر اس چیز کا احتجاج کرتا ہے وہ گنگار اور اگر اس سے بچتا ہے انتقال طواب کی امید سے اللہ کی فرم برداری کے طور پر تو اس کو جواب دیتا ہے کہ ایک آدمی گناہ سے بچتا ہے تو بھی اس کو جواب دیتا ہے اور گناہ سے بچنے ہی کا نام کیا ہے ہے بلکہ روزے کا مقصود بھی کیا ہے ہے کہ تقوا اللہ کے نزدیک مقروب چیزوں میں سے ہے اچھی چیز ہے کتب قبل کو لہر حکومت کرتا ہوں تین علی مستفی اللہ کرنا کہ مستقین کے لیے کامیابی مستقی کس کو کہتے ہیں مستقی کے لیے دو چیزیں بنیاد ایک اللہ کا خوف یعنی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر اور دوسرے بچنا لہٰذا جو انسان اللہ سے واقعی ڈرتا ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے وہ ایسے کاموں سے بچتا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ سزا دیتا ہے لہذا ایک انسان اگر اللہ کی خاطر برائیوں سے بچتا ہے تو یقین طور پر اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس صحابہ آئے اور آپ نے کہا جو غریب صحابہ تھے کہا کہ اللہ کے رسول ماندار لوگ ثواب دیے گئے سارا ثواب ان کو کیسے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس مال ہے زائد مال جس میں سے وہ کرتے ہیں یعنی ہم نہیں کر سکتے ان کے پاس مال کیا تم نے اللہ نے وہ نہیں بتلایا اللہ نے تمہاری وہ چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کے ذریعے سرتا کر سکو پھر آپ نے بتلایا تصدیق تحمید تحلیل اور تصدیق کرتا ہے اور ہم بیمار پہ کر سکتا ہے اور آپ نے بتایا کہ وہ بھی وہ سر اکاش کو رہتا ہے تمہارا اپنی بیوی سے سوگت کرنا بھی سکتا ہے صاحب نے سارا کہ سو ہم سے ایک آدمی اپنی شہر پوری کرتا ہے اور اس کو سکتا آپ نے بنا کیوں تمہارا کیا کہنا ہے اگر وہ حرام میں اپنی خواہش پوری کرتا کیا اسے گناہ نہیں ہوتا کہا کہ ہاں تو آپ نے ایسے ہی حرام سے بچ کے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کیا تو اس کو مطلب کیا ملے گا اس کو ملے گا اس لیے سب ہے تو گناہ سے بچنا اپنی جات میں خود ایک نہیں ہے ایک آدمی حرام کی بجائے حلال میں اپنی خواہش کو بھی پوری کرتا ہے سواب ممنوع ہے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا حرام کیا شراب ہے سب سے بڑی حرام کی کیا ہے لا کسا نشے کا اللہ کے کاشمت کریں یاد رکھے کہ آپ کے عقیدے کی چیز تھی جو آسان ہے منع لازم ہے واحد اللہ ایک ہی آیت میں اللہ نے دو چیزیں جمع کر دی محمود محمود بھی اور اسی طرح سے ممنوع کہ ایک چیز ایسی جس کا کرنا ہے اور ایک چیز ایسی جس سے بچنا ہے اللہ کی عبادت کرو اللہ نے یہ لازم ہے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنے سے بچو یہ ممنوع ہے محرم ہے کیوں اس لیکن نشے کا رقل نامی صرف دنیا ہی ہے اور ظلم حرام ہے ان حرام کو ظلم آیا ہے اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کا حرام کر دیا اور تمہارے درمیان بھی اس نے حرام کر دیا ظلم حرام ہے مخلوق کے بعد میں ظلم حرام ہے نمباد اولا خالد کے بعد میں خالد کے معاملے میں ظلم حرام ہے تو جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا لازم ہے اس سے بچنا لازم اگر اس چیز کا ارتکاب آدمی کرتا ہے گناگار گنازار لیکن محرمات نے انسان کی مجبوری کا لحاظ رکھا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر مردار کے بارے میں کیا فرمایا مردا تمہاری مردا گوشت مردا جانور کا گوشت تمہاری کیا ہے ہاں مئی بتا اللہ نے تم پر میں کا کو مردا تو عام کر لیکن اگر ایک آدمی سفر میں ہے یا کسی اور حال میں ہے اور اس کے پاس حلال کھانے کے لیے نہیں اور اس کو اپنی جان کا خوف ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا ایسی صورت میں اس کے لیے محرم بھی حلال ہو جاتا ہے لیکن یہ وقتی طور کیوں اس لیے اللہ کی طرف سے تحصیل ہے اللہ کی طرف سے آسانی قطر اپنے آپ کو مانگ ڈالو اپنے آپ کو قتل نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحیم ہے یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں جن کو حرام قرار دیا ہے بندوں کی مجبوری کے حالات میں اس میں بھی گنجائش رکھی ہے حق تاکہ ایک انسان کو اگر مجبور کیا جائے اقرار کو کرو جیسے بعض لوگ دس پچاس آدمی پکڑے اور کہیں کہ اسلام کا انکار اب آپ نے دیکھی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی کہ ماں ڈالے اب اس کو مستقبل کا معلوم نہیں فیوچر کیا ہوگا لیکن اس انسان کو اپنے علم اور گمان کی بنیاد پر یقین ہے کہ بہت ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسی صورت میں وہ قلب کے اطمینان کے ساتھ دل میں اس کے کوئی جھول نہیں ہے دل میں اس کے کوئی یقین کی خرابی نہیں ہے وہ مان اسلام ہاں۔ حق لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ ان کا جملہ دہراتا ہے یا ان کی قریب بار جو مطالبہ ہے پورا کرتا ہے تو کا اسلام حق نہیں ہے اور بہت فرائی کر ہیں ہم لگتا ہے کہ مار ڈالیں گے اگر نہیں بولا ہو سکتا ہے کہ بولنے پر بھی مار ڈالے لیکن بچنے کی کمی ہو سکتی ہے چاہے وہ چھوڑ جائے تو مان اب اس کے لیے گنجائش اس بات کی اسلام میں ہے کہ وہ چاہے تو اس طرح کا کبھی مت ہے اگر اس کو یقین ہو کہ اس کی جان بچ گی لیکن دل میں حق کو حق مانتا ہے دل میں ذرا بھی رزار میں شخص شبہ نہیں دل میں رسان کو ہم زبان سے بولتے تو اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی تو بعض محرمات ایسے ہیں بلکہ علماء نے کہا کہ عمومی فائدہ ہے وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کو بالتفصیل صاف طور سے بتلا دیا ہے کہ اس نے تم پر کیا حرام کیا ہے تو وہ چیزیں حرام ہو گئی سوائے ان چیزوں کے جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ مسے تو لے جن میں تم مجبور ہو جاؤ گے تم بچ نہیں سکتے تمہاری مجبوری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی اجازت مل جائے گی جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت ڈوب رہی ہے پانی اور ایک آدمی دیکھے کہ عورت رہی ہے جانے والا کوئی اب یہ بیچارہ مسلمان اور کہیں بچاؤ سوچے کہ عورت کو اسلام میں چھونا ہے اور کہ نہیں بچا سکتا لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہارا فوٹو نکال کے واٹس ایپ پہ ڈال آج کل یہی حال ہے نام کا کیا غیر کیا آ جائے یہ آدمی راستے پر ہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی آدمی ڈوب رہا ہو وہ بچاؤ بچاؤ رہا ہے برابر اس کا فوٹو نکال کے یا ویڈیو نکال کے یو ٹیوب پہ ٹویٹر پہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ ڈالے گا تاکہ اس کو ریٹ ملے آج انسان ایسا ہو گیا ہے شہرت انسان سے انسان کو چھین چکی ہے شہرت کی طرف اس کو انسان سے بالکل مشین بنا رہی ہے اللہ سب کی بات تو کیا اس عورت کو بچانے کے لیے چھو سکتا ہے کہ نہیں مجبوری اس وقت میں اس کی جان بچانا ضروری ہے اللہ مسورے تو کے لیے آپشن نہیں کوئی عورت فیمر اس وقت میں موجود نہیں ہے کہ اس کو بیچارے کو بچائے یہ اس کی جان بچانے کے لیے اگر اس کو سود کے بچا لیتا ہے شریف میں اس پر کوئی حالت نہیں کیوں یہ مجبوری کی حالت ہے اختیار کی حالت ہے لیے ایک انسان کی جان اگر کوئی بچا لیتا ہے وہ ایسا سارے انسان اس کو لیا انسان صرف کی کے بھی آتے ہیں اور پھر بھی آتی ہے لہٰذا اس کی جان بچانا ضروری ہے اور اس کے لیے اب ایک مجبوری کی ہوگی اس نے بتایا اس کو تو بعض محرمان بلکہ تمام محرمان کے بارے میں فائدہ ملیا یہ بھی ہے کہ اگر استعمال ہو جائے تو اس اختراعی حالت میں اختیار مجبوری کی حالت مجبوری ایسی نہیں بہت ٹینشن آیا شراب پی کرتا ہے یہ مجبوری نہیں آفس میں میں جاتا ہوں وہاں پہ پارٹی دوست کی اور وہ بولے شراب کی اور جس کو میں ہمارے ساتھ نہ بہت مجبوری میں کیا کرنا ہے تو اللہ رحم کرنا ہے ایسے بھی ہمارے نوجوان ہیں جن کی چاہتے ہیں ان کی مجبوریاں ہیں میں چار سے مجبوری ہوں ایسا وہ نہیں کہ آپ کی دماغ کی مجبوری ہے مجبوری وہ جو واقعی شرعی مجبوری ہے شریعت نے اس کو مجبوری مانا ہے کیا پیٹ کا سوال بولنا پڑتا مال ٹھکانے کے لیے کیا کرو کوئی جواب نہیں ملا تو چوری کر رہا ہوں اچھا مجبوری مجبوری وہ نہیں کہ آپ جس کو مجبوری بنا لیں یہ بھی رکھیں ورنہ بعض باغ کو خطابات میں گروپ میں کتاب میں آپ پڑھتا سنتا ہے مجبوری مل جائے تو ہماری مجبوری اتنی زیادہ مجبوری اور کیا ہو سکتی خود ہو جاتا آدمی تو میری بات تو ٹھیک نہیں ہوئی لیٹ آئے لیکن صحیح طریقہ مجبوری وہ نہیں ہے آپ مجبوری بنا واقعی آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں اور اس کے نہ کرنے سے ایک سخت غرض ہوتا ہو کہ جس کی بھرپائی تو لہٰذا یہ کوئی ایک عام آدمی کیا نہیں کر سکتا ہے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی مجبوری ہے کہ نہیں اور نہ شیطان انسان کو ان شیطان لگوں آگے بھی شیطان کیا چاہتا ہے جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کو خوبصورت بنا کے دکھائیں اور اس میں واقع کریں انسان کا احترام دنیا میں کیا ہے دیکھیے احترام دو طرح کی تھی آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا اور ابراہیم نے بیان کیا تاکہ امر اور نہیں ان دونوں کے بارے میں ان کی اہمیت انسان کو معلوم پڑے انگلش کا امتحان امر میں آدم علیہ السلام کا امتحان نہیں امر کا مطلب سب ایسا کر تو اللہ تعالیٰ نے پرتوں کو حکم دیا تھا کرو وہ امر کرو گئے سارے بڑی تصدیق چلے گئے لیکن ابلی اب تک بروقع رمین کافری انکار کیا گمن میں آ گیا اور کافروں میں سے تھا اللہ کو معلوم لیکن اللہ نے اس کے ذریعے ظاہر کر دیا کہ دیکھے گا بعض زمانے کا وفا اور کافری کافروں سے بن گیا اور اپنی انکار کی آگن اسلام کا انکار امتحان نہیں ہے نہیں کا مطلب منع ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين اور اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ایسا مت کرنا تو انگلش کا امتحان تھا ایسا کرنا ایسا کرو اور آدم اسلام کا امتحان تھا ایسا مت کرنا پیڑ کے قریب مت جانا یہ نہیں کہا پیڑ کا پڑھنا تھا یہ بھی آ کر ممنوعات اور محرمات کے سلسلے میں یاد رکھنے کی چیز آپ چھوڑیں گے اس کو بارہ بس چھوڑ دیں وہ کیا رہا ہے جانا چاہتا ہوں اجازت بول رہا ہے آپ چھوڑیں گے اس کو بارہ کیوں ہو سکتا ہے کہ گاڑی آئے اور اس کے اوپر سے اس کو راؤنڈ چیک کر جائے تو اس کو ہم باہر ہی جانے دیں ایک آدمی راستہ ہے کھائی ہے ادھر اور اتنا راستہ ہے کہاں سے چلا کر بھائی ایک دم کنارے سے تھوڑا ادھر ہو کے چلا کوئی جانے لگے تو مطلب وہاں ہی جانا ہوگا راستہ وہاں تک ہے راستہ جہاں تک ہے راستے سے ہی تھوڑا سا بیلنس چلا گیا کیا ہوگا راستے سے بٹل جائے گا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے کنارے جاتا نہیں بیچ میں آتا تھوڑا ادھر ہوتا بلڈنگ میں ٹیرس ہوتے ہیں بچے اس کی منڈیر پہ بیٹھتے ہیں بڑے بزرگ کبھی دیکھتے ہٹو کیوں ایک دم اوپر کنارے پر آپ بیٹھو گے گیلری میں کے اوپر کیا ہو گئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے موت ہو سکتی ہے تو اس کے قریب خرید مسئلہ روم جانے کیا کرتے ہیں چھ جاتا جانے سے دور اور لکھا ہوتا ہے بالکل نہیں دور گاڑیوں لکھا ہوتا ہے کیا نکاح ڈسٹینس کھیچ ڈسٹینس فاصلہ برقرار کی زندگی کا اصول ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے اپنے فاصلے کو باقی رکھے کہ جن میں واقع ہونے سے غرض ہو اس لیے اب میں کیا ہے جب ایک کمرے میں ایک مرد ایک عورت اجنبی اچھا اجنبی کی بولے نہیں یہ دیور ہے اجنبی کا پریشان کے یہ میرا کزن ہے اجنبی کلاس میں گھوم رہا بہت تعلق ہیں اجنبی شہری کے بعد یعنی جو اس کے لیے محرم تھا جس سے اس کا نکاح ممکن ہے اب غیر مسلم کے لیے غیر کوئی آئے غیر مسلم کو ہو اور کوئی تیسرا نہ ہو اور ایک عورت ایک کمرے میں ہو اور کوئی تیسرا نہ ہو تو تیسرا کون ہوتا ہے شیطان اس کو کہتے ہیں سچ محرمات میں حرام چیزوں میں کچھ چیزیں لے جا سکتی ہیں تو وہ اگر لے جا سکتی ہے تو اس میں نہیں بیٹھ مان لیجیے کوئی کرسی کی اچھی ہو اس پہ بیٹھتی آگ میں لے جاتی تو آگ وہاں اب یہاں آپ کو وہاں ہے تو یہاں بیٹھتے لے جاتی ہے آپ اس پہ بیٹھیں گے آپ کیا بولیں گے لوگ کوئی آگ نہیں آگ اتنا بھائی اس کو بیٹھے جا ہے ایک ساری بات ہے ایک آدمی ایک چیز یقینی طور پر اس کو دوسری برائی میں لے جا سکتی ہے ہلاکت میں لے جا سکتی ہے آدمی اس پہ ہی بیٹھتا ہے چاہے وہ آگ نہ ہو لیکن آگ میں لے جاتی ہے اس کو کہتے ہیں گناہ کے وسائل سے ہی گناہ کے وسائل سے بچنا گناہ سے تو بچنا ہی لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں پڑھ کے آدمی گنا کر جاتا ہے اس سے بھی بچنا ہے چار بغیر کو حلال اور بغیر بلکہ بعض اوقات اگر یقین ہو جائے کی حرام سے لگے اگر اس پر بھی کا لیتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ تک لے جائے کہ وسائل پر مقاصد کا حکم ہو وسائل پر مقاصد کا رسوم کرنا ہے لے جاتا ہے اس پر وہی مت بچ وہ برا ہے اس سے بچ ایسی کئی چیزیں تو اللہ نے جس کو حرام کیا ہے آپ نے سلام کو اللہ نے حکم دیا اس پیڑ کے قریب مت جانا یہی کہا اس پیڑ کا پھل مت کیا ہوگا اگر کھاؤ گے تو پتہ نامی اور تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اپنے اوپر ظلم کرو گے کہتے جنت سے محروم ہو جاؤ گے راحت سے اپنے جسم کو مشقت میں لے جاؤ گے دنیا میں سارے آسانیاں اور سارا آرام چھوٹ جائے گا تمہارے بدن کو آرام نہیں ہوتا اور روح کو بھی آرام ہے دنیا میں جاؤ گے دونوں کو تکلیف ہوگی نقل غلط کر انسان بے خبر اور واقعی جب گلی گئے شیطان نے کیا کہا بہت زبردست پیڑ ہے اس کا پھل کھاؤ گے پانی جاؤ گے پرچے جاؤ گے اس کے دھوکے میں آئے اور اس کو اس کا پھل کھایا جیسے پھل کھایا وجہ لباس اتر گیا عزت کا لباس کلبار کا لباس اتر گیا پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے اللہ کے بنانے کیا تھا تو آپ سوچیں کہ شیطان چاہتا ہے منع میں اس کو داخل کرتے ہیں ممنوعات میں اس کو واقع کرتے ہیں اور اللہ نے چاہتا ہے اسی اللہ نے انسان کی امیونٹی بڑھانے کے لیے اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ایک مہینے کا رکھا ہو روزے کیا ہے یہ حرام میں نہ جائے اللہ کا کتنا بڑا احساس ہے لوگ وزن کم کرنے کے لیے پیدا دیں گے لیکن اپنے اندر سے گناہ کا جذبہ کم کرنے کے لیے روزے دے خود اب آگے کو نسیا مکمل کو تم پر روزے پس کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے پڑھتے مقصود کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوا کرنا تمہارے اندر بچنے کا مزاج بنے کھانے سے بچا پینے سے بچا بیوی سے بچا تینوں حلال حلال سے بچا حلال سے بچا حلال سے بچا دن بھر میں کئی مواقع میں کیا ہے کئی مرتبہ کھانا سامنے کئی مرتبہ پانی سامنے پیاس لگ رہی بھوک لگ رہی بیوی سے آدمی کو خارش ہو رہی لیکن سب حلال رہنے کے باوجود بغیر کسی رسی کے رک رہا ہے اس کی رکنے کی پریکٹس ہو رہی کہ ایک مہینے تک پریکٹس ہوگی تو اور اس نے کے بارے میں آ جائے جس کی وہ سوچے گا نہیں کا مطلب نہیں اس کا ول پاور پاورفل ہو گیا یہ تربیت ہے اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ آرام لے جائے اور اللہ نے اس کی مدد کی لیے اللہ نے اللہ اگر چاہتا کہ جہنم نہ لے جائے تو کیوں دیکھ نہیں دیا کیوں دیکھ کتاب کیوں نہ لے سکتا کیوں انسان کو راستے بتا کر جس کے وہاں سے بچے کیوں انسان کو بتا کر لے کے یہاں جاؤ گے نقصان ہوتا ہے اللہ سے کیا ہے یوری جو اللہ کو بھی اللہ تمہارے آپ نہیں چاہتا ہے اسی لیے روزے کے بعد میں اللہ آپ نہیں چاہتا ہر اعتبار دنیا کے اعتبار سے جو آخر کے اعتبار سے تو اس میں تیسری چیز جو ہے کہ محرم حرام جس کے پہلے سے آدمی گناگار ہوتا ہے اور جس کے چھوڑنے پر سوال ہوتا ہے لیکن چھوڑنا دیکھا ہونا چاہیے اللہ انتظار ایسا نہیں کہ جیسے ایک آدمی گنا کرنا چاہ رہا ہے جیسے چوری کرنا چاہ رہے کسی کرنا چاہ رہے پولیس دیکھ جائے پولیس کے کام نہ کرنا کس کی وجہ سے ہوا پولیس کی وجہ سے اللہ جو اللہ کی بجائے مخلوق کے بارے میں سوچ کر چھوڑا تو تھوڑا مخلوق نہیں ہوتی تو اللہ کے باوجود کرتا مخلوق دیکھ رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے اگر مخلوق نہ دیکھتی تو اللہ دیکھنا کوئی مطلب نہیں رکھتا کر لیتا گنا یہ کیا ہے اچھا بڑا اس نے ہونا تھا لوگوں نے اللہ کی ویسے ویسے قدر نہیں کی کرنی کی اللہ کی تعریف میں تفصیل اللہ کی معرفت میں انسان کو معافی کی طرف لے جاتا ہے تو یہ تیسری چیز ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرے جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے وہ حرام ہو جاتا ہے اس سے بچنا ضروری ہے منع کا مطلب نہیں ہونا اس کو محرم کہتے ہیں اس کو ممنوع کہتے ہیں اس کو محبوب کہتے ہیں جس سے بچنا چاہیے جس سے ڈرایا گیا ہے اللہ نے کیا قرآن کریم میں وما کر من ہو پنتر ہو جس سے یہ رسول تمہیں روکیں اس سے روک جاؤ رک جاؤ تو مطلب روک جاؤ پنچ منا ہے نہ بھی ہو تو بھی رسول کے منع کرنے سے منع ہے اگر قرآن میں نہیں کسی چیز کی حدیث میں منع ہے تو منع ہے کہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم رسول کا حکم دونوں مانا جائے گا اور اللہ نے حکم دیا کہ رسول منع کرے تو بچو تو رسول کے منع کرنے سے بچنا سکھ کے حکم سے ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بنا دی جیسے مردوں کے لیے ریشم اور سونا خریدنا پہننا پہننا خریدیں گے تو گھر میں سکتے ہیں سونا خریدنا تو پڑے گا نا دیکھو گھر میں رہنے نہیں آپ نہیں خرید سکتا ہے خریدنا جائز تم جائز لیکن اس کو بطور زینت پہننا شادی بھی نہیں پہن سکتے ڈیمانڈ رکھتے ہیں لوگ کتنے تولے کی انگوٹھی ہوگی دو لے پہنا ایک پہنا پہنا ہے تو مرد کے لیے سونا پہننا جائے نہیں بعض لوگ سے مرد کے لیے سونا جائے نہیں اب سو رہا سوتے سوتا ہے مرد لیے سونا جائے صرف آفس ہوئی سونا گولڈ اور مرد کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہاتھ ایک میں سونا اور ایک میں ریشم لیا اور کہا یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے جائز تو کوئی حرام کی ویسے نہیں ہو سکتی ایک کے لیے حرام ہو دوسرے کے لیے نہیں جیسے صدقہ اہل بیت کے لیے کیا ہے عام لیکن عام فقرا کے لیے کیا ہے غریب لوگوں کو سستاب دے سکتے ہیں لیکن صحیح صحیح کا مطلب وہ نہیں انڈیا کے دل میں ہمارے کوئی بھی آدمی صحیح کر سکتا ہے اپنے آپ کو صحیح سے کھان شفٹ ہو سکتا ہے خان سے پٹان شفٹ ہو سکتا ہے وہ نہیں بلکہ واقعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہو اہل بیت اس کے لیے صدقہ اور زکات دینا حرام اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے نواز کے حضرت حسن علیہ حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجورے آئے سلسے کی اور آپ اٹھے بچے کو گود میں لے آپ کی گود میں بچہ تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ اور آپ نے تین بچے کو ڈالا نام سے کو تو آپ کو پیٹ پر اپنے کندھے پر گیلا پن بچے کا لعاب سوکھ محسوس ہوا اور بچے کا سوکھ اور لعاب کم کرتا ہے اس کے منہ میں کچھ کھانے کے لیے ہو عموماً تو آپ نے دیکھا تو منہ میں کھجور تھا کھجور نہیں منہ میں آپ نے نکالا نکال ہاتھتے ہاتھتے دو لوگوں نے کہا کہ بچہ ہی تو ہے آپ کو ہی تم کو معلوم نہیں ہم کو سنتا جائے نہیں ہم آل محمد کو حلال حلال نہیں تو اب یہ اور حرام کا اختیار ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہے جو کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے اللہ کے کوئی نہیں نبی بھی نہیں اس لیے اللہ کیا ہمارے یا نبی مطلب ہر ایک لمبا ہو گیا اے نبی آپ اپنے لیے امت کے لیے نہیں اپنے لیے کیسے وہ چیز فراہم کر سکتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے اس آر کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ تحلیل اور تحلیم کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے نبی کو بھی نہیں نبی کے لیے امت کے لیے تو دور کی بات ہے اپنی ذات کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخبار اہل کتاب نے یہود نے نسارا نے اپنے اخبار اور قبام کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنایا اخبار عالم اور قبام عابد اخبار یہود کے عالم روحبان نصارہ کے عبادت گزار عبار عابد اہل کتاب یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور عابدوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنایا علی بن حاطم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ دیکھیں کیا فرمایا کہا کہ کیا ہے کمی کا کہا ہم نے اللہ کے ہم نے کو اپنا رب نہیں بنایا ہم نے کو رب نہیں بنایا کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ اللہ کی حلال چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ آرام کرتے تم آرام مانتے اور اللہ کی حرام چیز کو وہ حلال کرتے تو حلال مانتے کیا یعنی ایسا کمی تھا آپ کا عبادت یہی تم کی عبادت ہے تو معلوم ہی ہوا کہ تحریر اور تحریر کا اختیار کسی چیز کو حلال قرار دینا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اختیار صرف اور صرف کس کو ہے اللہ لہٰذا آج اگر کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اور آج بدقسمتی کے مسلمان کا حال کیا ہے کہ آج کے پاس آپ جائیں گے رب لے لیں ہاں کیا کرنے کے لیے یہ حنفیوں کے لیے نہیں لیکن سنت ہے یا نہیں سنت ہے لیکن امام شافی کام پر ہے امام ابو حنیفا کا نہیں تو میں کر سکتا ہوں کہ نہیں اگر آپ شاپی ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ انفی ہیں تو نہیں کر سکتے آپ دیکھیے کہ اگر آپ انفی ہیں تو نہیں کر سکتے شاپی ہیں تو کر سکتے ہیں تو ایک عالم ایک چیز کو ممنوع قرار دے رہا ہے جو کہ نہ صرف یہ صرف حلال نہیں بلکہ مستحب ہے مرتبہ میں کئی چیزوں کا حلال نہ ثواب نہ گنا مستحق ثواب تو انہوں نے کیا کیا اہل کتاب نے کیا کیا حلال کو حرام کر دیا تو یہ شرک ہوگا اس کے بارے میں سب بات اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے مستحق کو حرام کرا دیا تو یہ بات اولا ہو ہے ہاں اگر ایک مشتحد ہے اس کو بھی یاد رکھیے ورنہ آپ تختی کا ڈنڈا لیجیے کی گل مشین یاد جائے فرض یاد رکھیں ایک ہے کوئی چیز تحریر کے بعد شار کو تحصیل کرتا ہے گلی میں دیکھتا ہے غور کرتا ہے کب کے بعد نتیجے میں اس کے ہے یہ چیز نہیں کرنا چاہیے جب کہ وہ چیز ہے لیکن اس نے خواہش کی بنیاد پر ایسا نہیں کیا تحقیق میں سے غلطی ہو کتنے علماء ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کا بتوا دیا جو منع ہے لیکن انہوں نے کہا جائز ہے اور وہ چیز جائز ہے اس کا منع ہے کئی علماء کیوں اشتہار اشتہار میں غلطی ہو سکتی ہے اب اس طرح کا بتوا اس مشتحق کو آپ کہنا تو مجھے وہ یہ حلال ہے نہیں تحقیق ہے لہٰذا انہوں نے اس کو آرام کیا تو وہ قابل ہو ایسا اگر آپ کرنا شروع کریں تو ایک دن آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو بولنا پڑے گا کوئی بچ نہیں سکتا کوئی بھی نہیں بچے گا ایک آدمی حق کو جانے سمجھے سب کو معلوم ہو اس کے بعد بھی وہ اس کا انکار کریں حلال کو حرام حرام کو حلال قرار دے تب جا کر یہ آدمی اس درجے کو پہنچتا ہے یاد کرتا ہے انجانے میں لائن کی ہے امریکی مثال کے طور پر وہاں جبل رضی اللہ تعالیٰ شام گئے شام سے آئے بولیے شام اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گدا کیا سجدہ اسلام میں کیا ہے ہاں، مطلب, مطلب بدل جائے گا سجدہ بات اور اللہ کو سجدہ دین خراب دین بعض سوتوں میں رکن ہے بعض سوتوں میں شکر کا سجدہ مستحق ہے شکر کا اور جو سہو کا سجدہ ہوتا ہے کیا ہے واجب اور اسی طرح سے نماز کا سجدہ جو ہے جو رکن ہے اس تو ایسے سمجھ جائے گی مستحق واجب رکن رکن کا مطلب نمازی نہیں اگر چھوڑ ہے پیدا کیا اگر تم واقعی اس کے بندے ہو تو معلوم ہوا کہ مخلوق کو سجدہ نہیں ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے خالی تو مخلوق کو سجدہ کیا ہوا حرام اللہ نے اس کو منع کیا قرآن نے منع کیا لا تجویشن ولا قمر اب صاحب ہی گئے شام وہاں دیکھنے والے بڑے بڑے لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں شام سے جب آئے اللہ نے نبی سلم کو سجدہ کر لیا آپ نے سارے نماز بھی کیا سارا کام دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے بڑوں کو سدا کرتے ہیں اپنے سرداروں کو اپنے بڑوں کو میں نے سوچا ہم بھی آپ کو سدا کریں گے ہم بھی آپ کو سدا کریں گے اس طرح کے طور پر تعلیم کے طور پر کہ نہیں لا بشر کسی انسان کے لیے کسی بشر کے لیے یہ ٹھیک نہیں یہ صحیح نہیں کہ وہ بشر کو سدا کرے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ کرا دیا اس کو کہا ہم نے دیکھا لوگ سجدہ کرتے ہیں ہم اس کو ٹاپ کریں اپنے طور پر کر دیا نا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ اس پر بلکہ اپنے طور پر طے کیا تو کیا آپ نے ان کو کاغذ قرار دیا نہیں اس لیے کہ ایک انسان کو اگر معلوم نہیں ہے تو اگر وہ محرم کا احتجاج کرتا ہے یا اس کو حلال مانتا ہے تو ایسے آدمی کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس کو حق بالکل واضح طور پر بیان نہ کر دیا جائے اور پھر بھی سمجھ کر بھی وہ انکار پر کھڑا نہ رہے اگر ایسا کرتا ہے تو آپ کو کیا بولے کافی بولی اور نہیں آپ جماعت کی نماز پڑھا دیتے ہیں تبدیلی کر کے آپ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے نماز فرض ہے کہ کیا آدمی کا گئے غلط جمع کیوں قرآن میں غلطی ہے تو قرآن میں غلطی پڑھنے میں اور بکوا لینے میں نہیں آپ کو یہ قرآن پڑھنا آسان کام ہے لیکن قرآن سنت کی بنیاد پر بکوا لینا بڑا کام ہے اور وہ بھی اس کا تقریب کسی آدمی کو قابل کرا دینا گویا اس بات کا سانپ لگانا ہے لگتا ہے اسٹمپ لگا دیا جلد جانا ہے یہ اس طرح سے لہٰذا یاد رکھیں کہ مسلسی معاملات میں اگرچہ ہم تردید کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں یہ باتیں ٹھیک ہیں وہ علمی انداز میں اور صحیح اصول کی روشنی ہے لیکن اس کی بنیاد پر آپ کا بھی بنانا شروع کریں یہ بھی مانتا ہے لہٰذا یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی اس کے پس منظر میں کہیں یہ نہ آپ لے کے جائیں کہ آپ ہم سب کو کاغذ بولنا ہم نے خود کیا مانتے تو میرا نام سوال کریں غلط فصول ہے اسلام ایسا نہیں ہے اس لیے انسان کو علم ہو اور کرے ان کی تو وہ کافی ہوتا ہے تو یاد رکھیں جو اصول ہے قرآن کوئی کبھی نہیں کر سکتا چل رہے ہیں قرآن سنت سے اچھے محمد اسلام اسی اصول ہے جن کے بارے میں جو بدنام ہے کیا ان کو کافی بنا دیا اور قتل کر دیا ان کا خود کا اصول کہ جب تک نہ ہوں نہیں مختلف کتابوں میں بات لکھا ہے بات اگر آپ دیکھیں اس میں یہ بات نے لکھی ہے بہرحال تو اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو کوئی آدمی حلال کر سکتا ہے نہیں اور اپنے طور پر حلال اور حرام کوئی آدمی کر سکتا ہے نہیں یہ پیار کس کو ہے صرف اللہ اگر کوئی آدمی مانتا ہے کہ میرے پاس یہ پیار ہے حساب کافی ہو جائے گا اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں مانتا ہے جیسے یہود مانتے تھے اپنے علماء اور عابدوں کے بارے میں ان کو اختیار ہے مانتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ حلال کر دے چاہے تو آرام کر دے اگر کسی کے بارے میں ایک آدمی ایسا مانتا ہے تو یہ ایک ہے اللہ کی کرنا ہے تو حرام سے بچنا لازم ہے یہ ہم نے سیکھا اور حرام تک لے جانے والے شروع سے بھی بچنا چاہیے تاکہ کہیں اس ہم واقع نہ ہوں حرام امت میں الگ الگ ہوتا ہے مثلاً ایک کے لیے حرام ہوگا دوسرے کے لیے حلال ہونا ایسا بھی سکتا ہے اور یہ ایک آدمی اپنے لیے کسی کے لیے اختیار حرام حرام کا ہے تو ہم سوچ میں کافی ہے مزید ان شاء اللہ موقع ملے گا ان اس کو مزید اور دینے کی کوشش کریں گے جیسے مجھے بتایا پہلا جو ہے یہ حصہ ہے مزید اور بہت ساری چیزیں جس کو ہم اگلے پروگرام میں اگر اللہ نے موقع دیا تو ان شاء اللہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ کر مزید حاصل کرنے کی قابل فرمائے اور ان کو دلائل سے اور و سکون سے حاصل کرنے کی قابل اس طریقے میں جلد بازی علم سے محروم کر ہیں آپ دیکھیے خواہش کا مسئلہ کیا تھا اب بتائیں آپ کیا ہو رہا ہے یا فرح قرآن ولا وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حالت سے آگے نہیں جائے گا قرآن یعنی علماء کا حالت سے آگے کیا ہے دل کبھی پہن ان کو نہیں ملے گا تو پہاڑ الحلام ان کو کہا گیا ہے عقل کے کچے نا سمجھ تو یہ بنا سمجھی ہے ابو علم انسان کا بڑا دشمن ہے یہ بڑی کہنا ہے ابو علم زیادہ ڈینجر ہے بالکل نہیں معلوم ہے کیوں اس لیے کہ بالکل نہیں معلوم تھا آدمی چپ چاپ بیٹھا بھائی نہیں معلوم ابو علم کیا ہوتا ہے ایک بات سنو گا تھوڑا اس کو بھی معلوم ہے تو ادھورا علم زیادہ ڈینجر ہے ایک آدمی بالکل دوا معلوم نہیں تو کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کے معلوم آدھی جس کے پاس ہو وہ کیا کرتا ہے آدھی دوا دیتا ہے اور پوری ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے آئی سی یو تو ادھورے سے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھانا بیڑا کرنا اس دور میں یہ عموماً ہو رہا ہے اور اس میں Facebook WhatsApp Twitter اور یوٹیوب سے بہت کر آ گئی ہے اور آج اس دور میں ہمارے یہاں پر سننے کا شوق کم ہے بولنے کا زیادہ ہے سننے کا شوق کم ہے بولنے کا زیادہ ہے ایک آدمی اگر بولے دوسرا آدمی کیا کرتا ہے نوجوان میں بولتا ہوں میں جاؤں آدمی اگر جواب دے دیتا ہے برابر جواب نہیں میرے پاس جواب کدھر ڈالو یار ہمارا بہت بڑی مصیبت ہے اس لیے کہ ایک آدمی کو اگر ادھورا علم ہو تو اس کو بار بار عالم بھی غلط دینے لگتے ہیں وہ عالم صحیح وہ عالم نہیں کیوں کیونکہ اس نے جو سمجھا اس کو یہ حق مان رہا ہے اور وہ عالم جو اس کے پچاس گنا زیادہ جانتا ہے اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے جواب دے رہا ہے اس کے دل کے دیتا نہیں ہے اس لیے وہ عالم کو غلط بنا شروع کرتا ہے اس لیے بہت سے نوجوان اس گاؤں میں جن کے اوپر سیاسی اسلام غالب ہے سیاسی اسلام جی کے نزدیک صرف صرف پولیٹیکل چیز ہے باقی وہ اتنا دیکھنے لگے گورنمنٹ صرف بڑا ہے تابو ذہن میں ہاں، سمجھ میں آئے جائے بولتے تابو ذہن میں کیا آتا ہے گورنمنٹ وہ تو نہیں آتا ہے قبریں نہیں آتی ہیں اور کتاب کام اور یہ ساری چیزیں آتی تعبت بولتے ہیں کہ ذہن میں حکومتیں آتی ہیں یہ ایک بری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے پہلے کون سے تعبت سے کرایا آپ نے کیا کہا آپ ہی اپنے آپ میں بتلایا اللہ کی پر انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سچا گا بنایا مضبوط بنایا ہے تو آپ دیکھیں آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز سے ڈرا ہے جس چیز کا امت کو خطرہ نہ ہو خاص کا ڈرائیں گے ہمارے نبی سے آپ سوچیں آخری وقت میں انسان بہت امپورٹنٹ چیزیں بولتا ہے آخری وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو قبل پرتی سے ڈرا رہے ہیں اگر یہ چیز مستقبل میں واقع نہیں ہونے والی تھی اور کوئی پیس میٹر نہیں تھا آپ اس سے کے طرح یہ آگے کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اور آپ دیکھیں میں میں میں عرب مکہ وہاں تک کی آگے وہاں تک کے پیڑوں کو کھولنا کھوجنا اور آج میں اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں بلکہ ٹیکنالوجی کی ترقی میں یہ ترقی اور شرکی ہو رہی ہے آج کا ہاں لیپ ٹاپ کے ساتھ بچے سکھا رہے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی آج یہ ترقی ہو رہی طرح لہذا جو نوجوان اس طرح سے ادور علم کے ساتھ سیاست کا علم زیادہ حالات حاضرہ کا علم زیادہ اور آگرہ کا علم کم دین کا علم کم یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ دین کے اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں ہم مانتے ہیں وہ خیر خواہ ہے بھلا چاہتے ہیں لیکن بھلا چاہنے کے ساتھ چینجی تو ہونا چاہیے ایک آدمی آپ کو بھلا چاہتا ہے لیکن دوا اس کو معلوم نہیں ڈاکٹر نہیں آنا لے جانا آپ کو بہت تکلیف چلے گا معلوم تو نہیں لیکن ٹرائی کرتا ہوں اگر ہو گیا تو ہو گیا اللہ تکلیف کے بعد تو ہے آپ کیا کریں گے آپ لیٹے ہوئے اتر کے بیٹھ جائیں گے کون بیٹھے میں تو ڈاکٹر بن رہا تھا آپ اپنے آپ کو دیں ایسی ہمدردی کی شام کی بھائی کی یاد بڑی انداز میں بہت اہم بات ہوں صرف ہمدردی دنیا میں نہیں چلتی بھائی آپ حکومت کی ہمدردی کریں بہت اچھی بات ہے ہاں۔ لیکن یہ ہمدردی علم اور اہل علم سے ہی ہوگا بلکہ اس سے زیادہ بری بات علم والوں کو برا نہیں کی امت کو سے نہیں اللہ تعالیٰ کو کو تو علم علم علم علم یہ جو ہے نہ ہونے لہٰذا گہرائی سے حاصل کریں اور علما سے کرنا یہ دین سے کرنا اس لیے بہت یاد رکھیں سے جڑ ہیں اور بہت سی بات ہوتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہیں آپ وہ ہے واقعی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دین کا گہرا رکھتے ہیں ان سے آپ جڑیے اور ان سے دین کا حاصل کیجیے ان سے چونکہ آج تو ٹیکنالوجی کے لیے تو بہت آسان ہو گیا لہذا علماء سے اپنے آپ کو مضبوط کریں مقامی علماء سے باہر علماء سے جتنے بھی علماء ہیں دنیا میں ان سے جڑیں اور علماء مراد واقعی جو سلب کے منحص قرآن سنت کو تھامے ہوئے ہیں سلب کے منحص کے مطابق سمجھتے ہیں ان علماء سے آپ جڑیں صرف صرف نہیں سب کر جائے گا صرف ان علماء سے مربوط ہوں جن کا جن کا صحیح ہے عقیدہ صحیح ہے اصول صحیح ہے ایسے علماء اللہ سب کو ورمانا یہ بہت ہی سخت دور ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کو بچانا بہت ضروری ہے امت کے لیے بڑا کڑا وقت بہت سخت وقت ہے اور قانونی حالات جو بگڑ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے اس اس اس کی کا کے اثرات منفی ذہنوں سے پڑتے ہیں اور ایسے جب سیاسی حالات بگڑتے ہیں تو اس کی زد میں اس کی لپیٹ میں نوجوان ہے اگر اس نوجوان کا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس گمراہی کے خیلاز میں وہ بہت نکل جائے گا اس کو یاد رکھیے لہٰذا علما سے اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنی عقل پر کسی ایک دل کم سے کم علما کی عقل کو ان کے علم کو ترجیح دے پھر دیکھے ان کی بات کتنی صحیح اور علما کے بولنے میں یعنی تجربے کی صورت میں ہم کو بتا دیا ہے کہ جس قسم کے اقدامات لوگ سیاسی میدان میں کرتے ہیں امت کو اس کے نتیجے میں نقصان کس بات کچھ نہیں یہ ہسٹوریکل ایویڈینس ہے تاریخی شواہد لہٰذا علما سے جڑیں علماء سے مربوط ہوں اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ لے اور قرآن سنت کا غیر یہاں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مزید انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق تفصیلی طور پر اگلے سفر میں انشاءاللہ اگلے مزید سے ہم دیکھیں گے اپنا اور سب کا